www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی روح روا جناب مشرا صاحب اور حاضرین جلسہ میں سب سے پہلے جمیعت علماء سورت کے تمام عہدیداران کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی محنت اور کوشش سے اس پروگرام کے لیے جو محنتیں کی جو کاوشیں کی اللہ تعالی آپ تمام کو اس کا اجر بدلہ عطا فرمائیں اجلاس کا جو موضوع ہے ہندو مسلم ایکتا ایک مشہور ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہے بھائی بھائی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہے بھائی بھائی یہ ہے ہمارا نعرہ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ ملک جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں کسی ایک سماج کا نہیں یہ ملک کسی ایک برادری کا نہیں یہ ملک کسی ایک خاندان کا نہیں بلکہ اس ملک کی دھرتی پر پیدا ہونے والا ہر ہندوستانی کا یہ ملک ہندوستان ہے انشاءاللہ ہندوستان ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ہندوستان نے جو بھی کچھ کارنامے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس ملک کو انگریز سے آزاد کرایا اور اس کی آزادی میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی شریک تھے ہندو مسلم ایکتا ہندو مسلم ایکتا ہندوستان ہندوستان اپنے اعتبار سے ایک دنیا کی مہا ہونے جا رہی ہے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی لائن سے دنیا کے کچھ ملکوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہیرو بنایا لیکن آپ یقین جانیے آپ کا یہ ہندوستان بھی اس میں پیچھے نہیں ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے education education is a power and education is a light جس سماج میں جس سوسائٹی میں تعلیم نہیں وہ سماج آگے نہیں بڑھ سکتا سماج کو آگے لانے کے لیے ضرورت ہے تعلیم کی تعلیم کسی ایک سماج کی جاگیر نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی وہی سماج آگے بڑھ سکتا ہے اور بڑھ سکتا ہے نہیں غلط بات ہے ایجوکیشن کسی کا میراث بھی نہیں ہے وہ ایک خاندان کی چیز بھی نہیں ہے ایجوکیشن کے لائن سے اگر ایک ادنا خاندان والا بھی آگے بڑھے گا تو وہ آگے جا سکتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ آگے ہوئے ہیں تاریخ کا مطالعہ کریں اس ملک کی جو تعلیمی پالیسی ہے جو تعلیمی ڈھانچہ ہے اس کے اس کی پالیسیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں تو ایک دینی مدرسے کا پڑا ہوا فلاح دارین کا ادنا خادم میں کچھ نہیں جانتا ہوں لیکن جب میں نے عصری تعلیم میں اپنا قدم رکھا تو میں نے سوچا اور سمجھا کہ یہ سب سے آسان ہے اصلی تعلیم اور جامعہ کلکوا کی تاسیس کے بعد ہم نے عصری تعلیم کی طرف جو قدم بڑھایا اور اس لائن میں جانے کے بعد ہمارے سامنے جو حالات آئے کہ بھئی ہم مسلمان خصوصاً اس ملک میں جو تعلیم میں پیچھے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے جبار سے اس ملک میں مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں اور یہ مدارس دینیا جو اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا کارنامہ ناقابل فراموش ہیں اس ملک کی بلکہ اس ایشیا کی سب سے عظیم دینی درزگاہ دارلوم دیوبند دارلوم دیوبند وہ ایک ایسی تحریک تحریک ہے ایک ایسی درزگاہ ہے کہ جس کا فیض نہ صرف ملک میں بلکہ پورے عالم میں اس کا فیض پہنچا ہے عصری تعلیم کے ادارے اپنی جگہ اپنا کام بہت اچھے پیمانے پر صوبہ گجرات اور دوسرے صوبوں میں بھی کر رہے ہیں لیکن عصری تعلیم کے اندر مسلمان بہت پیچھے مجھے شوق ہوا ہم نے ایک آئی ٹی آئی شروع کیا آئی ٹی آئی کے بعد پالیٹیکنک شروع ہوا پالیٹیکنک شروع ہوا تو ہمارے ہندو بھائی بھی آئے ہم نے کہا ویلکم یہ ملک میں تعلیمی کسی کا اجارہ نہیں ہے اور اس کے بعد کالجوں کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ M B B S medical college بھی جامعہ اکل نے قائم کی جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں مسلمان اس ملک میں اور ہندو اس ملک میں جب تک اپنے آپ کو تعلیم سے نہیں جوڑے گا ہمارے ملکی مسائل بھی نہیں حل ہوں گے اسی طریقے سے نوجوان چاہے ہندو ہو مسلمان ہو ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمارا نوجوان تجارت میں اپنے آپ کو ڈالے جب تک ہم اس ملک میں تاجر نہیں بنتے ملک کی اکانومی درست نہیں ہو سکتی ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر نوجوان کو تاجر بننا پڑے گا جب ہم تجارت کریں گے کانفیڈینس ہوگا اپنے اوپر تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے بہرحال یہ آج کا سمیلن جمیت علماء کا ایکتا پر ہے اور ان تمام حضرات کی آمد اور ہمارے خصوصی مہمان یہ حضرات بھی آئے ہیں اب سب سے آپ بات سنیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس ایکتا سمیلن کو کامیاب فرمائے وما توفیق اللہ بلّہ